حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اس سے فرمایا تمہارا کس چیز کو جی چاہتا ہے اس نے کہا گندم کی روٹی کو جی چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے پاس گندم کی روٹی ہو وہ اپنے بھائی کے پاس بھیجے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا مریض کسی چیز کی خواہش کرے تو وہ اسے کھلا دے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار چار سو انتالیس